الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم ونحن لازالک لمن الشاہدین والشاکرین دوستو السلام علیکم میری زندگی کا منشور اور پیغام ادب ادب ادب ادب میں نے آیات پاک پڑھی ہے کہ فتنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل سے سخت ہے تم فتنوں پر کنٹرول کرو قتل خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ اسلام برائیوں کے اسباب ہی ختم کر دیتا ہے باقی ہر مذہب برائی کرا کے سزا دیتے ہیں یہ برائیوں کے اسباب ختم کر کے برائیاں ختم کر دیتا ہے فتنے ہیں تین میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں بول نہیں سکتا فتنے تین ہیں غور سے سننا پہلا زن عورت دوسرا زر پیسہ اور تیسرا زمین یہ تین فتنے اٹھتے ہیں اسلام نے عورت کا تحفظ چادر چودیواری سے کیا تلے پیڑنا چاہیے پتی یہ میرا کھوچا پیر نہ دے پیر وہی میرا کھوچا نہ نہ تو یہ پت شوب بازی کرو یار اس عورت کے معاملے میں ہم نے کئی خاندان تباہ ہوتے دیکھے بہت بڑا فتنہ پہلا اور بہت بڑا میرے دوست کا بھائی تھا اور اس کی پھوپھی کا بیٹا وہ قتل ہو گیا وہ اسی عورت کے معاملے میں فتنے میں رحیم یار خان لڑکی جا رہی تھی لڑکوں دو لڑکے انہوں نے چھیڑا اس نے اپنی بھائی کو کہا بھائی پستول لے کر آ گیا وہ اوپر کھڑے تھے اس نے پستول مارا ان کو نہیں لگا انہوں نے پستول مارا اس کو لگ گئے وہ دو پھانسی چڑھ یعنی ایسی بہت سی مثالیں آپ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ عورت بڑا فتنہ ہے بڑا فتنہ اور اسے فتنے کو باقی رکھا ہے اس کے بعد آئے پیسہ حضرت امیر عمر صاحب نے فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے وہ جتنا طاقتور ہے میرے لیے آگے کمزور ہے اور جس نے حق لینا ہے وہ جتنا کمزور ہے میرے آگے وہ طاقتور ہے جب تک اس سے حق نہ لوں تب تک وہ میرے آگے کمزور ہے اور جب تک اس کا حق نہ دلاؤں تب تک وہ میرے آگے طاقتور ہے ایک بندے نے ساٹھ ہزار لینا تھا دودھ بیچنے والے دودھ بیچنے والے نے دینا تھا کسی دودھی کا وہ کہتا رہا وہ کہتا رہا دوں گا دوں گا ایک دن جا کر وہ سائیکل موٹر پر جا رہا تھا تو اس نے جا کر اس کو گلے میں رومال ڈال لیا کہ آج پیسے میں لوں گا غصے سے وہ اسے پھیر دیتا رہا کپڑے کو آخر وہ مر گیا کب کی بات ہے چالیس چار لاکھ اس وقت لگ گیا جبکہ آج کا بیس پچاس لاکھ ہے اور چار سال جیل میں بھی رہا تو اسلام نے پیسے اس فتنے کو بھی ختم کرنے کا کیونکہ فتنے سخت ہیں قتل سے تو تیسرا فتنہ ہے زمین کا زمین اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے جب مانگے اسے دو یہ قبضہ جو رکھا ہے یہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب ہے اس قبضے پر ہم نے کوئی خاندان تباہ ہوتے دیکھے میں بات کر رہا تھا مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حیدرآباد ایک دکان کا جھگڑا ہوا قبضے پر اٹھارہ قتل ہو گئے ایک راہی قتل ہوا اور نو اب تک جیل میں ہے یہی فتنے جو ہیں یہ ہماری بربادی کے لیے رکھے گئے ہیں کیوں وہ نامراد دیکھتے ہیں ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ اسلام کن کن باتوں کا تحفظ کرتا ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے بھلائی ہے ایک بزرگ پرتا پا گئے دوسرے بزرگ کو ملے فرمایا کیسی گزری ہے تیت صاحب اس نے کہا میں ایک دن کافر کے ساتھ مہربانی سے بولا تیسرا سال ہے اس کا حساب دے رہا مولوی ایک بات کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا جو ہے روحانی ہے مسلمانوں جہاں عبد فرمایا گیا ہے وہاں روح مال جسم ہے عبد اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندہ کو سیر کرایا دوسرا کہنے لگا وہ تو عبد ہے وہ میں نے کہا پاگل وہ عبد ہو ہیں اللہ خود فرماوے میرا بندہ تو اب تو رسالت سے بھی پہلے ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد شریک ہو و رسول عبد پہلے ہے نا اور یہ عبد کیوں کہا گیا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں تھوڑی سی میں اپنے ذہن کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بلایا میں نے اپنے بندہ کو بلایا جب ہماری طرف بھیجا تو اللہ نے فرمایا میں نے رسول بھیجا اور جب اپنی طرف بلایا تو اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کو بھیجا ارے عبد میں ہے عروج اور رسول میں ہے نزول ابد ہے توجہ من الخلق الالحق اس میں بلندی ہے اونچائی ہے اور رسول ہے من الحق الالخلق میں نے اپنے بندے کو بلایا تو عبد بہت اللہ تعالیٰ خود فرماوے میرا بندہ اس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو یہ عبد کی بہت شرم ہے اس لیے اللہ نے جس طرح بھائی بادشاہ اپنی ماں کے پاس جائے تو ماں کیا کہے گی میرا بیٹا آ رہا ہے بیٹا آ رہا ہے ایسے ہے نا اور جب وہ اپنی ریا کے پاس جائے گا تو ریا کیا کہے گے بیٹا رہا ہے بیٹا آ رہا ہے وہ تہذیب جائے بد تہذیب ہے ارے وہ کہے گی ہمارا بادشاہ آ رہا ہے بیٹا ہے اپنی ماں کا ارے تمہارا بادشاہ ہے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اللہ کے اللہ کی شان ہے وہ اپنے محبوب کو عبد کہہ رہا ہے اور ہم ہمارے آقا اور ہم کہیں وہ ہمارے آقا اور مولا اور سردار ہے نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر رسالت خلافت دوستو مسلک اولیاء کرام کا بس پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اب دوبارہ آپ کو سمجھا دوں کہ جس نے الحمد شریف کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتا الحمد کی تصفید ہے تو اللہ نے فرمایا اے تین سرات المستقیمہ سرات الزینہ انام تال مجھ سے سیدھا رہا مانگو میرے انعام والے لوگوں والا میں نے ایک اہل حدیث پر یہ سوال کیا مسجد میں نے کہا یار سیدھا رہا تو ہے حدیث قرآن اللہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن اللہ راہ مانگو مجھ سے انعام والا روگوں اللہ راہ مانگو نبی صدیق شہید ولیوں والا راہ مانگو یہ سیدھے راہ پر ہے مجھے یہ بات سمجھا دیں وہ خاموش ہو گیا دوستو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حدیث قرآن اور بندہ سمجھ نہیں سکتا سوائے میرے انعام والوں کے اس لیے جس طرح انعام والے لوگ کریں اسی طرح کرو یہ تو تقلید ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے و آخر داوان الحمد للہ